سے ہم نے قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں سمجھا اور اللہ تعالیٰ کے کلام سے نصیحتیں حاصل کی یہ آیات تو کفار سے متعلق اور ان لوگوں کے بارے میں تھی جو آخرت میں انجام کے اعتبار سے ناکام اور نامراد ہوں دنیاوی زندگی میں تو وہ یہ خیال کرتے رہے کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں لیکن جب اللہ کے ہاں پہنچے تو ان کو کچھ بھی حاصل نہ ہوا ان کی ساری محنتیں ساری کاراگری سارے ہنر اور فن یہیں باقی رہ گئے اللہ کے پاس جس چیز کو لے جانا تھا ایمان اور اعمال صالحہ وہ توشہ انہوں نے سال لیا ہی نہیں جو دنیا میں ان کا مقصد تھا وہ ان کو دنیا میں مل گیا دنیا میں ان کا مقصد تھا کہ جو نام و نمون مقصد تھا شہرت مقصد تھی کچھ اور ان کے اغراض فاسدہ تھیں وہ دنیا میں پا گئے اللہ کی رضا ان کے مقاصد میں شامل ہی نہیں تھی اللہ تعالیٰ پر ایمان ان کے مقاصد میں اور دنیاوی زندگی کے اعمال میں شامل ہی نہیں تھا اور یہی آخرت کی کرنسی تھے جو آخرت میں کام آنے والی دیکھیے یہاں بھی اس دنیاوی زندگی میں بھی ہمارے مملکت کی جو کرنسی ہے وہ ہمارے ملک میں کام آئے دوسرے مملکت میں دوسرے ملک میں جا کر یہ کرنسی بیکار اس کے متبادل ہمیں وہاں کی کرنسی لینی ہوگی وہاں کی کرنسی سعودی عرب میں جاتے ہیں تو ریال ہمیں حاصل کرنے ہوں گے پاکستانی روپے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا ریال میں تبدیل کریں گے تو ہمیں وہاں کی وہاں کی چیزوں سے فائدہ حاصل دنیاوی زندگی کی کرنسی اس دنیا کی زندگی میں رہ کر اس کی تو ہمیں فکر ہوئی وہ حاصل کر لیا آخرت کی کرنسی جس کی سب سے بنیادی شرط ایمان اور اس کے بعد اعمال صالحہ یہ آخرت کی کرنسی اور اس کی قدر و قیمت بھی ہمیں وہاں پتہ چلے گی یہاں ہمیں ہم سبحان اللہ کہتے ہیں الحمد کہتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں ہمیں اس کے وزن کا کوئی احساس نہیں کیونکہ ہمارے سامنے آخرت کے کوئی مناظر نہیں وہاں کا وزن نہیں وہاں کی احتیاط وہاں کی پریشانی ابھی ہمیں نہیں لیکن جس وقت جائیں گے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اس وقت پتہ چلے گا ان اعمال کی کیا قدر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ متحرہ ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ سے فرمایا تھا اے عائشہ کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو چھوٹی سے چھوٹی نیکی وقت کا بھی موقع مل جائے اس کو بھی کر لو راستے سے اگر کوئی تکلیف دینے والی چیز ہٹانے کا موقع مل جائے اس کو بھی ہٹا دو کوئی کانٹے دار جھاڑی ہے کوئی پتھر ہے نامارو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کو پسند فرما کر آخرت میں بخشش فرما دیں اور اس کو اللہ تعالیٰ اللہ کی رضا کا ذریعہ بن جائے بہرحال یہ تو مضمون تھا گزشتہ آیات ابھی جو آیات تلاوت کی گئی ان میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں اور اعمال صالحہ والوں کی کامیابی کو ذکر فرمایا چنانچہ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے ان الزین آمنو بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے الصالحات اور جن جنہوں نے نیک کام کیے یہ جملہ ہم قرآن کریم میں بہت مرتبہ پڑھتے ہیں ان الزین آمن و عامل الصالحات یہ ایک جملہ ہی بہت تفسیر چاہتا ہے اس پر ہفتوں بیان ہو سکتا ہے ان الزین آمن و عامل ایمان کی حقیقت کیا ہے ایمان کی کیا شاخیں ہیں ایمان کی کیا ضروریات ہیں کتنی چیزیں ایسی ہیں جو مومن بننے کے لیے صف ایمان میں اللہ کے ہاں مومن سمجھے جانے کے لیے ضروری ہیں اور پھر کتنی باتیں اور اوساف ایسے ہیں جو مومن بننے کے بعد نور ایمان کی تکمیل کے لیے اللہ کے ہاں درجات کی بلندی کے لیے مومن بننے کے لیے کتنی شرائط ہیں کتنی باتیں ہیں تو ایمان جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کیے اعمال صالحہ کی تشریح بھی بالکل سادہ ہے یعنی زندگی اللہ سبحان و تعالیٰ کی مان کر گزاری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزاری یہی اعمال صالح اپنی مرضی کے مطابق دیکھو وہ لوگ جو پچھلی آیات میں جن کا تذکرہ ہوا وہ بھی سمجھتے رہے ہم بہت خیر کا کام کر رہے ہیں بڑی بھلائی کا کام کیا ہم نے لیکن اللہ کے ہاں وہ بھلائی نہیں تھی اللہ کے ہاں اس کا ان کو اجر نہ ملا تو وہ ناکام ہو گئے اور خسارے میں چلے گئے تو یہاں فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے کانت لہم جنات الفردوس ان کے لیے ہوں گی ہمیشہ رہنے کے باغات ان کے لیے ہوں گے ہمیشہ رہنے کے سرسبز و شاداب باغ جنات الفردوس نزلن مہمانی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جنات الفردوس تیار کر رکھے جنات الفردوس کیا چیز جنات تو جنت کی جمع ہے اس کا معنی باغ ہے یعنی ایس اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو جنت عطا فرمائیں گے وہ ایسا سر سبز و حسین باغ ہوگا جس باغ کے حسن کا ہم تصور جتنا بھی سوچ لیں جتنا بھی اس حسن کا خیال کر لیں اس کی خوبصورتی کا نقشہ ہم سوچ لیں ساری دنیا کے انسان ساری دنیا کے جنات مل کر جنت کے حسن کے بارے میں سوچیں اور پھر ان سب سے سوچ کو اگر کہیں اکٹھا کیا جا سکتا ہو کسی نقطے پر اور کوئی حسین شکل بھی جا سکتی ہو جنت اس سے بھی کہیں زیادہ حسین اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آپ نے جو کچھ فرمایا وہ آپ ایسی ذات ہے جو صادق المصدوق آپ سچی آپ کی زبان سے زیادہ اس کائنات میں بڑھ کر کوئی سچی زبان نہیں آپ نے ارشاد فرمایا ماں وہ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں ماں آج تک کسی آنکھ نے ایسی خوبصورت چیزیں نہیں دیکھی ہوں گی ولا عزن سمیات آج تک قیامت تک کسی کام نے ان کے بارے میں ان کا حسن کا کو کہیں تذکرہ ہی نہیں سنا ہوگا ایسی لذیذ اور خوش نما اور حسینوں کسی انسان کے دل پر ان کے حسن کا خوبصورتی کا کوئی ادنا خیال بھی نہیں گزرا ہوگا اتنی حسین میں یہ روایت آپ کے سامنے پہلے بھی کئی مرتبہ پیش کر چکا ہوں پھر تھوڑا سا اس کی حقیقت اور وزن دل میں پیدا کرنے کے لیے پھر عرض کرتا ہوں آدر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی ازواج اور حوروں کے بارے میں تذکرہ فرماتے ہوئے ولا نصیف ہوا اعلیٰ میں ایک جملہ آپ کا آپ کے فرمان نبوت سے ایک جملہ عرض کر رہا ہوں حدیث طویل ہے ولا نصیف ہوا اعلیٰ رسیا خیر منت دنیا و مافیا ولا نصیف ہوا اعلیٰ رسیا خیر منت دنیا و مافیا اور یہ جنت کے محلات جنت کے لباس جنت کی زمین جنت کی آرائش اس کے آسائش اس کی قیمت کا کیا پوچھتے ہو ولا نصیف ہوا اللہ تعالیٰ جنت کی ازواج اور خوروں پر جو دوپٹہ ان کو عطا فرمائیں گے جو اوڑھنی نصیب کا تو ہوتا اوڑھنی ایک دوپٹہ ہوتا بڑی چادر اوڑھنی اس کو کہتے جو ہلکا پھلکا کام کاج کے وقت سر سے رکھ لیا جاتا ہے اس کو عربی میں نصیب کہتے ہیں سے وہ آدھی سی جو چادر چھوٹی سی ہے وہ چھوٹا سا جو اوڑھنی ہے وہ اتنی قیمتی ہے دنیا و معافی دنیا میں جتنے خزانے موجود ہیں دنیا میں جتنی کرنسیاں موجود ہیں سونا چاندی موجود ہے جواہرات موجود ہے آپ اپنے ذہن میں وسط دیجیے جتنی پراپرٹی موجود ہے سب کی قیمت لگا لو جتنی قیمت بنے گی آدر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رقطی خیر دنیا و معافیہ اس کے سر پر جو اللہ نے اوڑنی رکھی ہے وہ ان سب سے زیادہ قیمتی سبحان اللہ کتنے قیمتی ہے اور نہیں اس لباس کتنا قیمتی وہ جن اہل جنت وہاں یا وہ جنتی کتنا قیمتی یہ تو اوڑھنے کی بات ہے وہ تاج کتنا قیمتی ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ میدان قیامت میں تقریب میں تاج بوشی کرے یا دنیا میں پچاس سات آدمیوں میں اگر کسی کو شیلڈ دیا جائے اور اس کو کوئی تمغہ دیا جائے تو وہ پھولے سے نہیں سماتا ہوا اس لیے بڑی باعث فخر اور قابل فخر چیز چند آدمیوں میں اس کی عزت ہو جاتی نام ہو جاتا جی اور یہ بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہے اگر کسی کو اللہ اعزاز عطا فرما دے یہ اللہ کی طرف سے ایک عزت ہے اس کے لیے لیکن یہ تو دنیا کے چند آدمیوں کے سامنے وہاں اس اس پریشانی کے عالم میں اس فکر کے عالم میں جب ہر شخص گھبرایا ہوا ہوگا پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے سامنے اللہ تعالی اس بچے کے والدین کے سر پر جس جس والدین نے اپنے بچوں کو قرآن حفظ کرایا ہوگا جن کے سینوں میں قرآن کے حفظ کی دولت موجود اس کے والدین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا تاج پہنائیں گے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے سورج کی روشنی بھی اس تاج کی چمک کے سامنے ماند پڑ جائے وہ تاج کتنا قیمتی ہو یہ تاج پہنا کر والدین کو تاج پہنا کر ان کے لیے جہنم کا فیصلہ نہیں ہوگا آپ غور فرما لیں یہ اعزاز شروع ہو رہا ہے اس کا آگے پتہ نہیں کیا ہونے والا تاج کے بعد مہمانی کیسی ہوگی جنت میں مقام کیسا ہوگا اور جس نے حفظ کیا جس نے محنت کی جس نے یہ مجاہدہ برداشت کیا اور پھر وہ ساری زندگی اس پر عمل کرتا رہا اس کو آگے پھیلاتا رہا اس کا کیا عالم ہوگا اس کے درجے کا اور آپ آپ حیر آپ آپ سوچئے ذرا جس کے ادارے میں ہزاروں ہزاروں ایسے قرآن کے حافظ اور فاضل اور عالم بن کر نکلتے ہوں اس موتم اس بانی ادارہ کا کیا حال ہوگا ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے کتنا اللہ تعالیٰ اس کو اجر سے نواز یہ قرآن نے جو جنات الفردوس کہا ہے نا ہم ذرا اس کو ڈوب کر اس کے گہرائی میں جا کر اس کی اس کے وزن کو حاصل کر لیں یہ ہلکا پھلکا لفظ نہیں ہے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو فردوس اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگو اس لیے کہ جنت الفردوس جنت کا سب سے اونچا اور درمیانی حصہ ہے اور اس کے اوپر بس عرش ہے اس سے اعلیٰ جنت کا کوئی حصہ نہیں اس سے اعلیٰ کوئی جنت کا حصہ نہیں جنت الفردوس جیسے ہم دنیا میں کوئی مکان خریدتے ہیں بہت چیزیں دیکھتے ہیں جی یہ ویسٹ اوپن ہے یہ ایسٹ اوپن ہے یہ کارنر پہ سو چیزیں سوچتے ہیں اور کہ دیکھو اس کی وجہ کتنی قیمت بڑھ جاتی ہے ان امتیازی اور صاف کی وجہ سے یہ ہم خیال کرتے ہیں آپ نے فرمایا جنت کا یہ درمیانی اور سب سے اعلیٰ حصہ ہے اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے رحمان کے عرش کا تھا یہ مانگو اللہ اور یہ مل رہا ہے جی ان الدین بس ہم صالحات اللہ نے ایمان عطا فرمایا ایک کوشش کر لیں ایمان مکمل ہو جائے جتنی عقیدے اور ایمان میں نقش پیدا کرنے والی چیزیں ہیں ہم علم حاصل کر کے ان کو دور کر لیں ہمارا ایمان مکمل ہو جائے نمبر دو اعمال صالحہ اعمال صالحہ یہ ہے جتنے کام اللہ نے ہم جب صبح جاگتے ہیں اور رات کو سوتے ہیں ہمارے لیے وقتاً فوقتاً جو اللہ کے آکام متوجہ ہوتے ہیں ان آکام کو کرتے چلے جائیں جن سے منع فرمایا باز آ جائے اور اگر کہیں کوئی نافرمانی ہو جائے توبہ کے ذریعے سے فوراً معاملہ صاف کرتے چلے جائیں بس اس طرح زندگی گزار کے اللہ کے پاس چلے جائیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات میں داخل ہو اس ان کو ملیں گی کانت لہم جنات الفردوس ان کے لیے سرسبز و شاداب باغات ہوں گے نزلن بطور مہمانی کے اللہ تعالی نے ایسی مہمانی تیار کر اب اگلے دو جملوں پہ لفظوں پہ بھی غور فرمائی خالدین فیحہ لا بونا انہا خیوالا دو اوسا مزید ذکر فرمائے ایک تو اس جنات الفردوس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے نمبر دو لائب عنا انہا خیوالا اس کو چھوڑ کر کوئی اور جگہ بدلنے کی تمنا بھی نہیں کریں گے یہ دو باتیں ہم سمجھ لیں پہلی بات یہ ذکر فرمائی کہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ بات ایسی مسرور کن بات ہے اتنی مسرور کن بات ہے کہ جنت کی نعمتوں کی لذت کو دوبالا کرنے والے اس لیے کہ یاد رکھیں دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہوتی ہیں ان میں ایک چیز ایسا نقص پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی لذت کا احساس کم ہو جاتا جتنے بھی چیز اس کے فنا ہونے کا احساس اس کے ختم ہو جانے کا احساس اس کی لذت اور سرور کو کم کر دے کسی کو اگر کوئی کتنا خوشنما مال دیا جائے اور کہا جائے آپ سے بعد میں لے لیا جائے گا تو وہ ظاہر یہ جو لیا جائے گا نا یہ چیز جو ہے نا چھن جانے والی ختم ہو جانے والا جو تصور ہے یہ اس کی لذت کو کم کر دے اور میں تو یہ مثال بارہ عرض کر چکا ہوں اگر دو بندوں کو کوئی اختیار دیا جائے کہ دیکھو جی آپ کو کچا مکان دے رہے ہیں یہ زمین ہے یہ کچا مکان ہے بس یہ آپ کے سامنے خستہ حالت میں دوسرا یہ سامنے شاہی محل ہے جو مختلف قیمتی پتھروں سے سجا ہوا ہے یاقوت اور زمرد اس میں لگا ہوا اعلیٰ قسم کے سنگ مرمر دروازے بھی دیکھ لیجیے کیسے قیمتی لکڑی کے یہ آپ کو چند گھنٹوں کے لیے دیتے ہیں یہ مکان آپ کا ہمیشہ ہمیشہ دنیا کا عقل مند انسان کس کو اختیار کرے گا اگر اس کو اختیار دیا جائے یہ آپ کا پکا پکا اور یہ چند گھنٹوں کے لیے آپ کر لو رہنا چاہو رہ لو سونا چاہو سو لو سیر کرنی سیر کر لو دیکھ لو تو دنیا کا ہر عقل مند انسان یہ فیصلہ کرے گا یہ جو میں ابھی تھوڑی دیر کے لیے اس کو دیکھوں گا بعد میں لے لیا جائے گا میں اس کو اختیار نہیں کرتا میں اس چیز کو لیتا ہوں جو مجھے ہمیشہ ہمیشہ دے رہی ہمیشہ ہمیشہ اس لیے کہ جو چیز ہمیشہ ملے چاہے وہ ادنا کیوں نہ ہو وہ ہمیشہ رہنے والی چیز کے اندر انسان کو سکون اور ایک قسم کا اطمینان ہو اور قربان جائیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم پر اس کی رحمت پر جو چیز ہمیں ہمیشہ ہمیشہ دے رہے ہیں وہ خستہ حال نہیں وہ اتنی قیمتی اور اتنی اعلیٰ ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا اور کتنا بڑا خسارہ ہوگا اگر اس اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر کوئی انسان ادنا کے پیچھے ساری محنت ساری جد و جہد اس ادنا کی خاطر کر رومی ہند حضرت خواجہ عزیز الحسن مزدور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بڑے خوبصورت شعر ہیں فرماتے ہیں لطف دنیا کے ہیں کہہ دن کے لیے لطف دنیا کی ہیں کہہ دن کے لیے نہ جنت کے مزے ان کے لیے گر یوں کیا اے نادا تو پھر یوں سمجھ اگر ایسا سودا کر لیا کہ یہاں تو حاصل کر لی لذت آخرت برباد کر لی اللہ کو ناراض کر کے گر یوں کیا اے دل تو تو پھر یوں سمجھ نے نادا گل دیے دن کے لیے انہیں جو گل دے دیے بہت بڑا نقصان کر دیا اس کی جگہ اپنے لیے دل کو آخرت بڑی حسین ہے کانت لہم جنات الفردوس نزلہ خالدین فیہا اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے کبھی دوبارہ موت نہیں آئے گی کبھی بھی دوبارہ فنا نہیں ہوگا اور یہ بھی یاد رکھیں جتنی جنت کی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی لذت ان کی ان کے مزے کو ان کی رونق کو اور بڑھاتے ہیں دنیا کا مکان جب نیا ہوتا ہے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے پھر رنگ روغن خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر ضرورت ہوتی دوبارہ رنگ کریں آدمی جب جوان ہوتا ہے خوشنما لگتا جب بوڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر بیماریاں گھیر لیتی ہیں پھر اس کا حسن اور شباب باقی نہیں رہتا ہر چیز کے اندر فنا ہے اور ہر چیز کے اندر زوال ہے واحد آخرت کی جنت کی نعمتیں ہیں جیسے جیسے وقت گزرے گا جنتی کے شباب اور حسن میں اضافہ ہوتا رہے گا اور وہاں کی نعمتوں کی خوبصورتی کے اندر اور لذت میں اضافہ ہوتا چلا یہ اللہ تعالیٰ کا کیسا کرم ایک تو یہ صفت ذکر فرمائے دوسرا فرما حوالا کہتے ہیں کہ آدمی ایک چیز کو دیکھ کر تبدیل کر لے دوسری جگہ جب ایک جگہ رہتے رہتے اکتا جاتا وہ چاہتا ہے کہ میں دوسری جگہ اب تبدیل کر لوں ایک فرنیچر کو دیکھ دیکھ کر اکتا جاتا جدید کو جی چاہتا ہے تو کوئی نیا لے کے آؤں ایک ہی قسم کے پردے دیکھ دیکھ کے تنگ آ جاتا پھر نئے لاتا دیکھو جی نئے نئی چیزیں بدلنے نئی جگہ تو جو انسان کی طبیعت میں اکتاہٹ ہوتی ہے وہ ایک نئی چیز کو اختیار کرنے اور جگہ بدلنے کی طرح مجبور کر دیتی ہے وہ انسان چاہتا ہے کلو جدید لذیذ عربی کا مقولہ ہے ہر نئی چیز لذیذ ہوتی ہے تو وہ جدید کو اختیار کرنا چاہتا ہے فرمایا آخرت ایسی حسین جنت کتنی خوبصورت ہے کہ اس کا جی نہیں چاہے گا لا بہون لا بہون نہیں ڈھونڈیں گے نہیں تلاش کریں گے انہا اس جنت کو چھوڑ کر کوئی اور بدلے کی جگہ کہیں نہیں جانا چاہیں گے وہیں لیکن قربان جائیے ایک بندہ ہوگا جو وہاں کو چھوڑ کر پھر آنا چاہے گا اس دنیا میں یہ وہ ہوگا جس نے اپنی جان اللہ کے لیے قربان شہید شہید کو نہ معلوم نہ معلوم اس کو مرتے وقت ہمیں تو لگ رہا ہے خون میں لت پت ہو گیا ایک دم یہ دیکھو کیسا خون بہہ گیا اور ایک دم شہید ہو گیا ہمیں تو بڑا بظاہر اعتبار سے اس کا تکلیف کا احساس ہوا لیکن اس کا مولا اللہ جانتا ہے اس کو کیا چیز اس وقت چکھائی تھی موت کے وقت کیا لذت اس کو چکھائی تھی کہ وہ جنت میں جا کر بھی تمنا کرے گا تم اختل تم افیا تم اختل فرماتے ہیں میں تو چاہتا ہوں میری میری دلی خواہش اور تمنا یہ ہے میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید کیا چنانچہ حدیث میں آتا ہے جنتی آدمی وہ شہید جو جنت میں جائے گا وہ جنت میں جا کر دوبارہ تمنا کرے گا اے اللہ آپ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجو تاکہ آپ کے نام پر میں دوبارہ اپنی گردن کٹوا دوں اللہ کے نام پر مرنے اللہ کے نام پر اپنی آرزو فنا کرنے اپنی خواہش فنا کرنے کا کتنا اللہ تعالیٰ تھا ہم بس اللہ کے لیے ہم نے نفس کے ساتھ جہاد نہیں کرتے اپنے نفس کے ساتھ ہم نفس کے مان لیتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام اس اس کا ہمیں کا ہمیں احساس چاہیے البحر ربی یہاں تک تو انجام ذکر فرمایا تھا سنیے جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیسی شان ان آیات میں بیان فرمائی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دو کہہ دیجئے لو کان البحر خوب غور سے سمجھے دینا اگر سمندر سارا کا سارا سیاہی بن جائے لو کان البحر مدادن سارے سمندر سیاہی بن جائے ہماری بال پین میں اتنی سی سیاہی ہوتی ہے اگر اس کو نچوڑا جائے تو یقین ایک ہی قطرہ بنتا ہو لکھتے لکھتے تھک جاتے مہینے کے بعد جا کر ختم ہوتی ہے اتنا بڑا سمندر کلو میٹروں میں گہرا دس کلو میٹر پانچ کلو میٹر کتنا بڑا سمندر زمین کی خشکی سے تین گنا بڑا ساتوں سے ساتوں سمندر یہ سیاہی بن جائے کتنی سیاہی بن جائے آپ یہ کہہ دو میرے رب کی تاریخ کے کلمات لکھنے کے لیے سارے سمندر سیاہی بن جائے لنفر البہر سارے سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی سارے سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی قبل ان تنفد کلمات ربی میرے رب کے کلمات تاریخ کے کلمات ختم ہونے سے پہلے پہلے سیاہی ختم ہو چکی ہوگی لیکن اللہ کی تاریخ کے کلمات ختم نہیں سب یہ سبحان اللہ کیسی اللہ کی تاریخ ہے یہ سبحان اللہ کا کلمہ بڑا وزنی ہے بڑا وزنی ہے شریف میں آتا ہے سبحان اللہ یہ پورے میزان عمل کو بھر دے گا ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا اتنا اس کا وزن ہے وہ کیسی اللہ کی تعریف کیسے مولا کتنی تعریف ہے اس اللہ سے دوستی کتنی قیمتی اس اللہ کے ساتھ تعلق کتنا قیمتی ہوگا اس اللہ کی طرف رجوع کتنا قیمتی ہوگا جو ساری دنیا کی لذتیں پیدا کرنے والا خالق لذت سے تعلق کتنا لذیذ ہوگا آپ سوچیے گا جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنی بنا لی اس سے زیادہ چین والا اور مزے والا انسان اس دھرتی پہ کوئی نہیں جو اللہ اللہ تعالیٰ سے اپنی بنا لی قبل تن سدا کالمات لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ اللہ کی پاکی کے برائی کے عظمت کے اس کی قدرت کے کلمات کلمات ختم نہیں ہوں گے سیاہی ختم ہو جائے گی سبحان اللہ ولو وی وی مسلی ہی مددا فرمایا ایک مرتبہ ختم ہوں گے آپ پھر دوبارہ بھر دو سیاہی سے سارے سمندر ولو جئنا جی مسلی ہی اگر کہ ہم لے آئیں اسی جیسا دگنا سیاہی اور لے آئیں تب بھی سیاہی ختم ہو جائے گی لیکن اللہ سبحان و تعالیٰ کی تعریف کے کلمات ختم نہیں یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تاریخ اب میں سورہ لقمان کی آیت پڑھتا ہوں آپ کے ساتھ کیسے خوبصورت انداز میں جان شجرت اقلام فرمایا کہ اگر جتنے زمین میں درخت ہیں سارے کلمے بن جائیں سب کی قلمیں بنا لو تراش تراش کتنے درخت ہیں جی ایک درخت کی کتنی ہزاروں قلمیں بنے ذرا دیکھو پہاڑوں کے اوپر کتنے بڑے بڑے تناور درخت کلمے بنا لو دنیا کے سارے درختوں کی من شجرت اقلام والبحر یمدہ اور سمندر سارے کے سارے سیاہی بن جائیں من بعد ہی سبات ابحر اس کے بعد پھر ڈبل یعنی سات سمندر اور سیاہی بنا دیں ما نفیدت کلمات اللہ اللہ کی تعریف کے کلمات پھر بھی ختم نہیں سبحان اللہ کتنی بڑی عظمتوں والی ذات ہے اللہ اکبر کتنی بڑی شان والی ذات ہے فرمایا ولو جی ام اب اس, اس آیت کو پھر سمجھے کلو کان البحر فرما دیجئے اگر سمندر سارے کے سارے مداد الکلمات ربی یہ سیاہی بن جائے میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے ان کی تعریف کے کلمات البحر سارے سمندر ختم ہو جائیں گے قبل کلیمات ربی اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات ختم دیکھو جی لفظ یہ ذکر فرمائے رب کے کلمات میرے اللہ میرے پالنے والے کے کلمات کے اتنے کبھی ختم نہیں ہو سکتے ولو جئنا جناسلی مددا اگرچہ ہم اتنی سیاہی اور لے کر آ جائیں تب بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں قل انما انا بشر اور یہ بھی کہہ دو انما انا بشر میں تو تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں انسان ہوں کو بتلا دو میں فرشتہ نہیں ہوں میں جن نہیں ہوں تمہاری طرح کا تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی بچپن گزرا جوانی گزری آپ کو بھوک بھی لگی آپ کو پیاس بھی لگی ضروریات انسانی آپ کے ساتھ آپ نے تجارت بھی کی آپ نے سودا بھی خریدا آپ کے بچے بھی بیٹے کی وفات پر آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی جار ہوئے حضرت ابراہیم کی وفات پر آپ کو عہد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے آپ کے چہرے انور میں خوب کی لوہے کی ٹوپی کی کڑیاں بھی گھس گئیں آپ کو درد بھی ہوا آپ کو تکلیف بھی بخار بھی آپ کو آیا آپ پر جادو کا بھی اثر ہوا نسل میں تمہاری طرح کا بشر ہوں لیکن فرق یہ ہے یو ہا میری طرف اللہ کی وہی آتی میں تمہاری طرح کا انسان ہوں اپنی طبی ضروریات اور خلقت کے اعتبار سے لیکن کمال کے اعتبار سے یو ہا میری طرف اللہ کی وہی آتی اللہ تعالیٰ کا فرشتہ میرے پاس وہی لے کر آتا ہے وہی جو آتی ہے ساری وہیوں کا خلاصہ ذکر فرما دیا انما الہکم الہ واحد یہ وہی آتی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی انما بات وہی ہے جو ابھی کی جا رہی یہ میں انما کا ترجمہ سادہ لفظوں میں کر رہا ہوں الہکم الہ واحد تمہارا معبود بس اکیلا معبود اللہ ہے الہکم الہ واحد تمہارا معبود وہی اکیلا معبود ہے فمن کان یرجو لقاء ربی جو بندہ امید رکھتا ہے اپنے اللہ اپنے رب سے ملاقات کی جو چاہتا ہے اللہ سے ملاقات ہو اور اللہ اس سے راضی ہو فلیعمل عملا صالحا اسے چاہیے کہ نیک اعمال کر لے ولا یشرک بعبادت ربه احدا اور اپنے رب کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اپنے اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے جو چاہتا ہے اس کے اللہ سے اس کے ساتھ ملاقات ملاقات وہی ہوتی ہے جی ملاقات کا جو لفظ ہے یہ بڑا بامانہ لفظ ہے لقا کا لفظ دیکھو کوئی آدمی کسی کو جائے وہاں سے ضیافت ہو مہمانی ہو اس کی خاطر مدارات کی جائے اس کو ملاقات کہتے ہیں نا جی کبھی یہ تو نہیں کہا جاتا نا کہ فلاں جو چور جو پکڑا گیا وہ تھا ملاقات کرنے کے اس کو ملاقات نہیں کہا جاتا اگرچہ وہ آپس میں ملتے آمنا سامنا ہوتا اس کو ملاقات نہیں کہتے اس کو پیشی کہا جاتا اس کو حاضری کہا جاتا ہے مجرم جب جاتا ہے اس سامنے قاضی کے سامنے جج کے سامنے وہ ظاہر اعتبار سے تو آمنا سامنا ہوتا ہے لیکن اس کو ہمارے محاورے میں ملاقات نہیں کہا جاتا ملاقات کہتے ہیں جس میں محبت والا پہلو ہوتا ہے خاطر مدارات والا ہوتا ہے اللہ سے ملاقات یہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات جو بندہ یہ چاہتا ہے میری اللہ سے ایسی حال میں ملاقات ہو کہ اللہ اس سے راضی اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمت کے دروازے اس کو نوازنے کے لیے کھلے ہوں دو کام کر لے جی فل یا عمل عمل صالحہ نیک مال کر لے یہ تو مثبت انداز ولا یشرک بعبادت ربہ احد اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے عبادتیں کتنی طرح کی ہوتی ہیں سجدہ صرف اللہ کو کرے اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کرے رکو صرف اللہ کے لیے اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکے بوسا صرف اللہ کے گھر میں حجر اسود کا اسی کو چومنا اس کے علاوہ کسی اور چوکھٹ کو بوسے نہ دے کسی اور چوکھٹ کو نہ چومے طواف صرف اللہ کے گھر کا کسی اور قبر کا طواف نہ کرے کسی مزار کا طواف نہ کسی جگہ نہ گھومے جتنے بھی عبادت کے پہلو میں وہ عرض کر رہا ہوں ذبا صرف اللہ کے لیے جب جانور ذبا کیا جاتا ہے اللہ کا نام لے کر اللہ ہی کی رضا کسی اور کی خوشنودی غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے جانور ذبح نہ کرے یہ سمجھ کے ذبح نہ کرے کہ میں اس کے نام پہ ذبح کروں گا خلا کی نظر کے طور پر نیاز کے طور پر خوش ہو کر میرے کام بنا دے گا یہ تو اللہ کے مرتبے تک پہنچا دیا یہ تو عبادت کر لی اس کی اللہ کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اللہ کی بات ساری توحید اس جملے میں داخل اور شرک کی ساری اقسام سے بچنے کا حکم فرما دیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ان آیات میں جیسی عظمت کے اللہ کی کبریائی کے مضمون اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب میں پیدا دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں سے غیر اللہ کے جتنے جذبات جتنے جذبات ہیں غیر اللہ کو نکال کر اپنی ذات کا تعلق پیدا کرنا الحمد لله رب العالمين والصلاة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 میں پیدا فرما دے اے اللہ سب سے زیادہ اپنی محبت ہمارے قلوب میں پیدا فرما دے ہمارے دلوں کو غیر اللہ سے صاف کر اے اللہ ہم آپ کے چھوٹے چھوٹے بندے ہیں آپ کے عاجز اور گناہ گار بندے ہیں اللہ ہمارے ساتھ اپنے کرم کا اپنے رحم کا معاملہ فرما یا ارحم الراحمین اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اگر آپ نے ہمارے اوپر رحم نہ فرمایا ہم سے زیادہ نقصان والا اور خسارے والا کوئی اے اللہ یا الراحمین ہمارے اوپر ہماری بہنوں پر ہم مسلمان خواتین پر مسلمان جوانوں پر مسلمان بچوں پر اے اللہ سب کے ساتھ اپنے کرم کا اپنے رحم کا معاملہ فرما دے یا الراحمین اعنا علی ذکری کا و